ایک لکانا سماعت سمائیے گا اس کا عنوان ہے حکمت اولی زندگی جو اور جیسی تھی چل رہی تھی ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا غریب غربت وقت بے بسی بے چارگی اور تنگی ترسی چودھری بلا مشقت ایش و شرط مول صاحب مذہبی مسائل سلا کر چوپڑی کھانے میں مصروف تھے کوئی معاملہ الٹ جاتا تو چودھری کے ڈیرے پر چلا جاتا اور وہاں سے اس کے اپنے انصاف دیکھ کر خوشی خوشی اور جیت کے نشے میں گھر لوٹتے کوئی الجھاؤ کی گمبھیر صورت نہ تھی ہر کسی کا شخصی اسٹیٹس طے تھا صدیوں سے چودھری زمین کا مالک تھا باقی اس کے کام میں یا پھر کمی کمی یا پھر کچھ کم ہی ان تھے مراسی بطور کیا اور ایلچی اپنے فرائض انجام دیتا تھا ملک بھی امور اپنی مرضی اور سلیقے سے طے کرتے تھے بھائی صاحبہ بچوں کو چار دیواری میں تعلیم دیتی آ رہی تھی جو ہے زندگی سالوں سے ایک ہی ڈگر پر چلی آتی تھی چھوٹی موٹی زمین زمینی اور سماوی آفتے ٹوٹتی رہتی تھی لوگ اپنی مدد کے تحت ان سے نپٹتے رہتے تھے اور اپنی بسات میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے کچھ مجبوریوں کی کچھ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے چودھری اپنوں اور جوان بیٹیوں اور بہنوں والوں کی مدد کرتا تھا باقی لوگوں کو تسلی تشفی دیتا اپنے حریفوں یا بدتمیزوں کی مالی یا زبانی خوب لا پا کرتا مول صاحب دعا وغیرہ کے لیے سات سال لوگوں کو ان کے گناہ کی یاد دلاتے اکثر فرماتے یہ سب شامت امال ہے تمہارے کیے کے جرم میں یہ عذاب اترا ہے توبہ کرو سب کا خرید کرو اور اللہ کے گھر کی خود خدمت کرو تاکہ تم پر آسمان سے آسانیاں نازل ہوں وہ مصیبت سے زیادہ قیامت تھی اس ہار کے سبب لوگ پریشانی اور افراتفری میں گھر گئے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کدھر کو جائیں اور کیا نہ کریں لوگوں کو اشیاء سے زیادہ جان کی فکر تھی جان بچ گئی تو یہ چیزیں دوبارہ سے بن جائیں جان ہی نہ رہی تو چیزوں کو سر میں مارنا چودھری کو اپنی پڑی تھی وہ کسی اپنے بندے کی یا کسی اور کی کیا مدد کرتا سب جڑ کر مولوی صاحب کے پاس گئے کہ دعا کریں آسمان سے آسانی مولوی صاحب کے اپنے ہاتھوں کے توتے اڑے ہوئے تھے اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ تم سب اللہ کو ماننے والے ہو بسم اللہ شریف پڑھو اور پانی میں قدم رکھو اور اس کی برکت سے دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤ گے چودیس میں سب نے مولوی صاحب کے کہے پر عمل کیا اور اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے سلامتی کے پاس دریا کے دوسرے سے چلے گئے انہیں کچھ بھی نہ ہوا حالانکہ دریا سب کچھ مٹا دینے پر تلا ہوا تھا اللہ کے کلام اور اللہ پر کامل یقین ہونے کے سبب ان کو کچھ بھی نہ بگاڑ سکا تھا مول صاحب ان میں نہ تھے لوگ پریشان ہوئے کتنا اللہ کا بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے دیکھا مول صاحب اپنے بیوی بچوں سمیت چودھری کی رہائش کی تیسری منزل پر کھڑا تھا انہوں نے مول صاحب کو آوازیں صاحب کو آوازیں دیں کہ آپ بھی اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کر آ جائیں سر ٹس سے مسنا ہوئے پھر ایک قیامت خیز ابری اور گاؤں کا نام و نشان باقی تک نہا ہاں بتا مول صاحب کا بڑا بیٹا باپ کی حکم دلی کر کے بسم اللہ پڑھ کر گاؤں پڑھ کر دریا پڑھ کر کے گاؤں والوں کے ساتھ دوسرے کنارے پر آ گیا تھا شکریہ